جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیر کی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کلا میرا رب تو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شار کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا کلا میرا بے دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شار دی کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شار کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو بائی سے عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو بائی سے عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو باعث سرور ہے سمجھ کے گھر کوئی پڑے تو نور نالا نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو بائی سے سرور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑے تو بائی سے سرور ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے فساحت ہے عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے فساحت ہے عرب بھی اس کے آگے لا جواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب تاک میں سجانے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب تاک میں سجانے کے لیے نا قدری کلام پاک اک سیاہ باب ہے نا قدری کلام پاک ایک سیاہ باب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਟੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੰਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਉਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ خدا نام ہلی مادائی سی آخر مکے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا سی انہوں غیر کسے نہ پایا سی ہر پاس جد ہو رہ گئی سی سرکار بو ہے بہ گئی سی رحمت دا چلا چلے آئے سرکار دبوہا کھلے آئے کل لونڈی باہر آئی ہے دائی ول جاتی پائی ہے پھڑ باہوں او سھایا ہے نل منہ فرمایا ہے آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں سڈ ویڑ اوچن آئے چڑیاڈ ویڑ اوچن اچن آئے جدا چن وکل ماں پڑے آئے جدا چن وکل ماں پڑے آئے چلی ماں جد نظر دل اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار نو تک دی گئی ہے ہڑ سونا لایا سینے نو رہ دے پاک خزینے نو بڑی دل نو ملی تسلی سرکار نو لے کے چلی بنو ساد دیاں سب دائیاں نے چل کول حلیمہ آیاں نے ਸਭ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਂਦੀ ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਂਦੀ ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਆਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਣੀਆਂ